حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہارت نماز کی چابی تکبیر یعنی اللہ اکبر اس کی تحریم اس تکبیر سے نماز شروع کرنے سے پہلے جو کام مباح تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں اور تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کی تحلیل ہے یعنی سلام پھیرنے سے نماز کی صورت میں حرام ہونے والے کام حلال ہو جاتے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو بارہ